قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان پورا اندازی کرتے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پورا نکلا وہ دونوں آپ کے ساتھ سفر پر نکلے جب رات کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر کرتے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آج رات تم میرے پر کیوں نہیں سوار ہو جاتی اور میں تمہارے اون پر سوار ہو جاتی ہوں پھر تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اون پر سوار ہو گئی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اون پر سوار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اون کے پاس آئے تو اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور ان کے ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ منزل پر اتر گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا تو انہیں سخت رشک آیا جب سب لوگ اترے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں ازخر کی گھاس میں مار مار کر کہنے لگیں یا رب مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے وہ تیرے رسول ہیں اور میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار دو سو اٹھانوے